السلام علیکم students welcome to lecture 29 of the operating systems course you call that we are discussing deadlocks in computer systems ہم نے کافی ڈسکشن کر لی ہے ہوپ فلی انشاءاللہ آج ڈیڈ لاکس کی ڈسکشن ختم کر دیں گے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے فارملی ڈسکشن کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں ایک یو نو انسیڈنٹ جو آج میرے ساتھ ہوا ویری انٹرسٹنگ میں آج اسٹوڈیو میں ذرا دیر سے پہنچا تو مجھے پوچھا جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں یا پروڈیوسر صاحب اور جو کیمرہ مین اینڈ سو آن کہ جی آپ لیٹ آئے میں نے کہا جی میں ٹریفک جیم میں پھنس گیا تھا تو ان میں سے ایک بندہ بولا کہتے جی آپ ٹریفک ڈیڈ لاک میں پھنس گئے تھے تو آئی واز ویری امپریسڈ کہ میرے ساتھ یو نو کمپیوٹر سائنس کا جارگن یوز کر رہے ہیں یہاں کے بندے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈیڈ لاک پریونشن یا اوائڈنس اس وقت کوئی امپلیمنٹ نہیں کی گئی تھی یعنی ٹریفک اگر آپ ڈیڈ لاک میں پھنس گئے ہیں تو اس کا مطلب کسی نے پریوینٹ یا اوائڈ کرنے کی کوشش نہیں کی سو واز ایکسٹریملی امپریسڈ کہ جی ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ڈیڈ لاک پریونشن کیا ہوتی ہے اور اوائڈنس کیا ہوتی ہے تو پھر ان کو میں نے کہا کہ بھائی اس میں پھر کوئی پولیس والا آیا یا you know people somehow the other let the traffic flow smoothly and so on تو ان کا جس جی، کا مطلب کہ انہوں نے ڈیڈ لاکس کو you had the deadlock traffic deadlock اور پھر آپ ڈیڈ لاک سے باہر آئے you brought the traffic system out of deadlock تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہوگا کہ تین چیزیں ہم نے بات کی تھی تین techniques to handle deadlocks deadlock prevention کی ڈیڈ لاک اوائڈنس کی اور تیسری میں نے کہا تھا کہ we let deadlocks occur in the system detect that a deadlock has in a in a system and then system the system out of deadlock تو میرے ساتھ آج جو ہوا وہ ایگزیکٹلی یہی ہوا تو آپ ڈسکشن آج جو کریں گے ہم وہ ہوگا کہ ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اور ہینڈلنگ کیسے ہوتی ہے لیکن اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے as usual will see what the agenda is for today day selects week a the next اچھا ایز آلویز پہلے ہم ریویو کر لیں گے پچھلا لیکچر اس کے بعد آج جو مین ٹاپک ہے وہ ڈیڈ لاک ڈٹیکشن اور ریکوری کا ہے ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ ریسورسز وتھ سنگل انسٹنسز ان کا کیا الگردم ہے پھر دیکھیں گے کہ deadlock detection with multiple instance of resources وہ الگودم کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے we look at a few examples so اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ڈیڈ لاک کو ڈیٹیکٹ کر لیا تو how do we recover from deadlocks یعنی ڈیڈ لاک سے باہر کیسے سسٹم کو لائیں گے تو اس میں دو ٹیکنیکس مینلی ہم بات کریں گے things which are commonly done پہلی ہوگی کہ پروسیس ٹرمینیشن اور دوسری ہوگی ریسورس پریمپشن اور finally will keep the lecture اچھا یہ تو ہے ایجنڈا آج کا پچھلا لیکچر آپ ریویو کر لیتے ہیں لیکچر ٹوینٹی ایٹ اس میں I am sure you remember کہ ہم نے بیسکلی بات کی تھی ڈیڈ لاک اوائڈنس کی تو اوائڈنس میں ہم نے دو طرح کے الگودمس کی بات کی ایک تھا avoidance algorithm dealing with single instance of resource types اور دوسرا تھا deadlock avoidance algorithm that can handle multiple instance of resources ٹھیک ہے یہ الگودم جو دوسرا والا تھا یہ ہم نے جو الگودم ڈسکس کیا اس کے کئی الگودمس ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا it's a very simple algorithm known as the banker's algorithm اچھا پہلے ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ سنگل انسٹنس ریسورس ٹائپس کا جو اوارڈنس ایلگودم ہے one of the algorithms that we talked about وہ کیسے کام کرتا ہے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی ہم ریسورس ایلوکیشن گراف کو یوز کرتے ہیں لیکن اس میں ایک ایج ہم ڈال دیتے ہیں اب we add a new edge in the graph اور وہ ہے claim edge claim edge indicate کرتی ہے کہ ایک یہ جاتی ہے ایک پروسیس نوڈ کی طرف سے ایک ریسورس نوڈ کی طرف so for example it may go from P sub i to R سب آئے اور یہ ڈاٹڈ لائن میں ہوگی یہ کیا انڈیکیٹ کرے گی کہ at some point in time P i may request R j اور یہ ڈاٹڈ لائن میں ہوگی جیسے میں نے کہا جب پی آئی ایکچولی ریکویسٹ کر دیتا ہے آر جے تو یہ سالڈ لائن بن جاتی ہے یعنی it becomes a request edge ٹھیک ہے اور اس کے بعد باقی جو تیسری ایج رہ گئی ہے جو کہ جنرلی ریسورس ایلوکیشن گراف میں ہوتی ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر resource R j process P i کو ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے اسائن کر دیا جاتا ہے تو request edge translates into اور converts into an assignment edge ٹھیک ہے آر جے ٹو پی سب آئے اچھا تو یہ ایلگردم جو اوائڈنس کے لیے یوز ہوتا ہے for single instance resource types کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ ریسورس گراف مینٹین کرتا ہے ریسورس ایلوکیشن گراف اور جب ایک ریکویسٹ آتی ہے ایک پروسیس کی طرف سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریکویسٹ سائن کرنے کے بعد سائیکل تو نہیں بن جائے گا ریسورس ایلوکیشن گراف میں اگر تو سائیکل بن جائے گا تو یہ ریکویسٹ کو گرانٹ نہیں کرتا یعنی the requesting process has to wait ٹھیک ہے سو یہ اس طرح ڈیڈ لاکس کو اوائڈ کرتا ہے یہ الگریدم اور یہ کام کرتا ہے once again for resource with single تو یہ تو ہوگی بات deadlock avoidance in system that uses resource types with single instance دوسری ہم نے بات کی deadlock avoidance algorithm in particular we talk about the banker's algorithm which is used for avoiding deadlocks in systems with resource types having multiple instance تو یہ کس طرح کام کرتا ہے بینکرز ایلگودم کے دو حصے ہیں ایک جو ایکچوئل بینکرز ایلگودم ہے اور اس ایلگودم میں ایک ایلگودم اور یوز کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیفٹی ایلگودم تو دیکھ لیتے ہیں کہ بینکرز بینکر کام کیسے کرتے ہیں اور اس میں جب سیفٹی یوز ہوتا ہے تو اس کا کیا کام ہے ٹھیک ہے اچھا بینکر میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پروسیس کی طرف سے ریکویسٹ ریکویسٹ آتی ہے ہے ہے ویکٹر آتا تو سسٹم دیکھتا کہ یہ ریکویسٹ ویکٹر جو ہے let comes from process P sub i تو سسٹم دیکھتے ہیں کہ ریکویسٹ سب آئے از اٹ لیس دین اور اکول ٹو نیڈ سب آئے یعنی اس پروسیس پی سب آئے کی جو پاسبل میکسیمم فیوچر نیڈ ہو سکتی ہے based on the information that this process gave to the system ٹھیک ہے ایلگودم میں ہر پروسیس سسٹم کو بتاتا ہے بفور اٹ ایکسیکیوٹس اتنے انسٹنسز اس ریسورس ٹائپ کے اس کو چاہیے ہوں گے at most perhaps some times in future تو اس انفارمیشن کو یوز کر کے پھر ہم نیڈ ویکٹر نکال لیتے ہیں کہ کرنٹلی کسی پروسیس کو کچھ ریسورسز ایلوکیٹ ہوئے ہوں گے اور اس کی ایک میکسیمم نیڈ بھی جو اس نے انڈیکیٹ کی ہوئی ہے تو اس کا نیڈ ویکٹر کیا ہو جائے گا max minus its current allocation so coming back again جب ایک پروسیس ریکویسٹ دیتا ہے ریکویسٹ ویکٹر دیتا ہے کہ جی مجھے اتنے انسٹنس ریسورس اے کے چاہیے اتنے بی کے چاہیے اتنے سی کے چاہیے تو دا بینکرز ایک دم says if the request sub i is less than equal to need sub I if it is true it is not true it means this is a bad request so the process is terminated ٹھیک ہے یوزرڈ آن دا اسکرین اگر request is less than equal to need پھر دیکھتے ہیں کہ is the request less than equal to what is available یعنی جو ریکویسٹ پروسیس نے کی ہے can it be fulfilled from whatever is available at a given time if the answer is yes پھر بینکرز الگ ممک کرتے ہیں کہ جیسے ریکویسٹ ایلوکیٹ کر دی گئی ہے of various need structures need vector for the process allocation vector for the process and available vector indicating what types of resources how many of of various resources available اس کے بعد یہ mimic کرنے کے بعد as if the request has been granted یہ سیفٹی algorithm کو کال کر لیتے ہیں اور سیفٹی الگریدم کو یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اب جو نئی سسٹم اسٹیٹ بن گئی ہے کہ مجھے بتاؤں کہ یہ سیف ہے یہ نہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو سیف اسٹیٹ کی ہم نے بات کی تھی انسیف اسٹیٹ کی بات کی تھی لیکچر 27 جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر سیف اسٹیٹ ہوتی ہے تو ڈیڈ لاک کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن اگر انسیف اسٹیٹ میں سسٹم چلا جائے then there may be a deadlock in future تو ہم کرتے ہی ہیں وارڈس میں کہ ان سیف اسٹیٹ میں سسٹم کو نہیں جانے دیتے ٹھیک ہے سو سیفٹی الگ جب انووک کیا جاتا ہے تو وہ بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ سسٹم سیف اسٹیٹ میں ہے کہ نہیں اور وہ کس طرح کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ واٹ ایور از اویلیبل کسی پروسیس کی جو نیڈ ہے اس کو فلفل کیا جا سکتا ہے from whatever is available اگر کوئی پروسیس ایسا مل جاتا ہے اس کو ہم اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں اس کی ایکسیکیوشن کو تو اس کو ہم سیف سیکوینس میں یعنی اس کو ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ یہ پروسیس ختم ہو سکتا ہے اور اس کی جو ایلوکیشن ویکٹر ہے وہ اویلیبل میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمیں نیا اویلیبل ویکٹر مل جاتا ہے with some more instance of various resource types پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ایسا پروسیس ہے کہ جس کا نیڈ ویکٹر جو ہے اس کی بیسس پہ دیکھیں کہ need vector is equal to what is available now اگر کوئی ہے ایسا تو اس کا مطلب اس پروسیس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ اب یہ پروسیس بھی ختم کر سکتے ہیں یہ جو ہم نوٹ کرتے ہیں پروسیس کے نمبرز یا آئی ڈیز یا نیمز ان کو کہتے ہیں کہ ہم سیف سیکوینس بنا رہے ہیں تو جب ایک پروسیس اور مل جاتا ہے اس طرح کا تو اس کا جو ایلوکیشن ویکٹر ہے اس کو ہم اویلیبل میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اسی طرح چلتے جاتے ہیں until we are able to either finish all the process اور وی اسٹک یعنی چند پروسیس تو شاید ایکسیکیوٹ ہو جائیں گے لیکن باقی نہیں ہوں گے پہلی صورت میں کہ اگر سارے پروسیسز اپنی ایکسیکیوشن ختم کر سکتے ہیں then we have a an order in which they are going to finish execution وہ نیچے لکھ رہے تھے نا ہم کہ یہ پروسیس پہلے ختم کر سکتے ہیں پھر یہ پھر یہ اس آرڈر کو ہم کہتے ہیں یہ ایک سیف سیکوینس ہے کہ from what is available and the rest of the system state all of the process can be finished in this particular order اگر سارے پروسیسز کو ایکسیکیوشن ان کی ختم نہیں کر سکتے then it means the system is in an unsafe state so accordingly bankers algorithm کو یہ سیفٹی ایلگودم بتا دیتے ہیں کہ whether the system is in a safe state اور ناٹ اگر تو سیف اسٹیٹ میں ہے تو بینکرز ایلگودم نے جو اپڈیٹ کی تھی state that is finalized and the request is actually granted to the process اگر سیفٹی الگودم کہتا ہے کہ this is this would lead to an unsafe system state تو بینکرز ایلگودم گرانٹ نہیں کرتا it undoes whatever changes have been made to the data structure یا وہ چینجز کی ٹیمپرری ویریبل میں کی جاتی ہیں in any case the requesting process has to wait ٹھیک ہے so this is how the bankers algorithm works اس کی پھر ہم نے دو تین ایگزامپلس دیکھ لیں وتھ گیون سسٹم اسٹیٹ کچھ ہم نے کہا کہ اچھا آپ سپوز کریں کہ ایک پروسیس کچھ اور انسٹنس ریکویسٹ کرتا ہے آف پرٹیکولر ریسورس ریسورسز اگر وہ گرانٹ کر دی جائیں تو وہ the system be in a state and so on so فون ٹھیک ہے وہ ساری بات کر لی اچھا اب ایک چیز میں پچھلے لیکچر میں بتانا بھول گیا کہ just to give you more insight into the bankers algorithm کہ اس کو بینکرز ایلگدم کیوں کہا جاتا ہے اچھا ذرا سوچیں اس ایلگدم کے متعلق کہ یہ کر کیا رہا ہے رائٹ right? ریکویسٹ کرتا ہے کوئی پروسیس تو ایلگدم کیا کرتا ہے کہ اس کی ریکویسٹ کو گرانٹ کرنا چاہیے یا نہیں اگر گرانٹ کر دیا جائے تو میک شور کرتا ہے کہ گرانٹ کرنے کے بعد سسٹم سیف اسٹیٹ میں رہے گا یعنی باقی جو پروسیسز ہیں سسٹم میں ان کی ایکسیکیوشن کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اچھا اس کا بینکرز ایلگم کا آبویسلی بینک سے تعلق ہے right the notion is with operation in a bank تو بینک میں let me give you you an example so that can understand it suppose کریں کہ آپ بینک میں جاتے ہیں لیٹ سے کہ یو نو پچاس ہزار کا آپ کے پاس چیک ہے تو آپ جا کے کہتے ہیں جی کہ میں نے کیش کرنا ہے اور مجھے یہ کیش چاہیے پانچ پانچ روپے کے نوٹس میں ٹھیک ہے یا آپ تو کوائنس بھی آ گئے تو آپ کہیں جی مجھے پچاس ہزار پانچ روپے کے کوائنس جو ہیں نا ان میں چاہیے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنے کوائنس ہوں ہی نا تو آپ کی ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیا جائے کہ جی آپ کل آئیں یا پرسوں آئیں ایڈوانس نوٹس دیں دوسرا یہ ہے کہ سپوز ان کے پاس ہیں رائٹ right? کہ بینک کے پاس اس وقت اتنے پانچ روپے کے نوٹ ہیں لیکن وہ پھر بھی شاید آپ کو نہ دیں کیوں کہ ہسٹوریکل ڈیٹا ان کے پاس ہوگا کہ یوزلی دن میں کتنے اتنے چیک ایسے چیک آتے ہیں یا لوگ پیسے نکلواتے ہیں جس اور اس میں اتنے پانچ پانچ روپے کے نوٹ ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کو پچاس ہزار روپے پانچ روپے کے نوٹ میں وہ دے دیں اور ان کے پاس اتنے نوٹ بچ جائیں کہ ان کی ایوریج کنزمپشن سے کم ہو جائیں تو دل ڈینائی یو ریکویسٹ آئیڈیا یہی ہے بالکل اگر وہ آپ کو دے دیتے ہیں آپ کا جو چیک ہے کیش دیتے ہیں پانچ روپے کے نوٹ میں تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا جو اب ہمارے کسٹمر اور آئیں گے بیسڈ آن ہسٹوریکل ڈیٹا ان کی ریکویسٹ کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے وہ کہیں گے I am sorry you know we can't give you this amount in five rupee notes ٹھیک ہے تو this is the same idea we are using in the bank algorithm اچھا یہ تو بات ہوگی ڈیڈ لاک اوائڈنس کی آج ہم بات کریں گے deadlock detection and recovery کی تو چلتے ہیں اب اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اور ریکوری میں ہوتا کیا ہے تو سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تین اسٹیپس ہیں بیسیکلی اس ٹیکنیک کے ٹو ہینڈل ڈیڈ لاکس پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ we allow the deadlocks to occur in a system دوسرا یہ ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن الگودم ہم یوز کرتے ہیں جو کہ چیک کرتے ہیں سسٹم اسٹیٹ کو کہ سسٹم میں کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں ہے اچھا how often we run this algorithm we'll talk about this towards the end of the lecture اچھا تیسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ڈیٹیکشن ایلگودم نے یہ ڈیٹیکٹ کر لیا کہ ہاں سسٹم میں بھی ڈیڈ لاک ہے تو then we need to recover from deadlock ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں گے کہ ریکوری کی کیا اسکیم ہے but some scheme has to be there to recover from a deadlock اچھا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ single instance of resource types اگر یوز ہوں کسی سسٹم میں تو اس سسٹم میں ڈٹیکشن ایلگودم کس قسم کا ہو سکتا ہے ایک ایلگودم کی ہم بات کریں گے سنگل انسٹنس کے لیے بھی اور ملٹیپل انسٹنس کے لیے بھی لیکن یہ دونوں مختلف ہوں گے تو پہلے الگودم میں ہم کہتے ہیں کہ we are going to maintain graph known as wait for graph اس کو ہم ڈرائیو کرتے ہیں ریسورس ایلوکیشن گراف سے وہ کس طرح کرتے ہیں I talk about then a minute اچھا اگین کیونکہ یہ ڈرائیو کرتے ہیں ریسورس ایلوکیشن گراف سے تو اس میں جو ریسورس ایلوکیشن گراف ہے اس میں نوڈس کس طرح کے ہوتے ہیں recall we set the set of vertices comprise set of processes and set of resource types تو ریسورس ایلوکیشن گراف میں جو نوڈس ہوتے ہیں ورٹسیز ہوتے ہیں وہ پروسیسز کے ہو سکتے ہیں اور ریسورس ٹائپس کے اور ہر ریسورس ٹائپ کا جو نوڈ ہوتا ہے یا ورٹیکس ہوتا ہے اس میں ڈاٹس ہم شو کرتے ہیں to indicate the number of instance of resource type اچھا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سنگل انسٹنس ریسورس ٹائپس کی تو ہم we'll just use a node indicating resource اور ریسورس ٹائپ اچھا ویٹ فار گراف کو ہم ڈیرائیو کیسے کرتے ہیں فرام ریسورس ایلوکیشن گراف اگر دیکھیں سیکنڈ بلٹ تو یہ اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ there are edges P I to P J ٹھیک ہے سو ریسورس ایلوکیشن گراف سے ہم جب ڈرائیو کرتے ہیں ویٹ فار گراف تو اس میں صرف ایجز ہوتی ہیں فرام پروسیس ٹو پروسیس تو کرتے ہم یہ کہ ریسورس ایلوکیشن گراف کو اس طرح کلیپس کرتے ہیں کہ اگر ایک ایج ہو گوئنگ فرام سے P zero to R one to P one ٹھیک ہے یہ دو ایجز ہوں یعنی پی زیرو سے آر ون پہ جا رہی ہے اور آر ون سے پی ون پہ جا رہی ہے تو پی زیرو سے جو آر ون پہ جا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ P zero has request R one کیونکہ ایک ہی انسٹنس ہے تو یہ ہماری ریکویسٹ ایج ہوگی آر ون سے جو پی ون پہ جا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ پی ون کو آر ون اسائن کر دیا گیا so this is an assignment edge تو جب ان دونوں ایجوں کو ہم کولیپس کر دیں اور ریسورس کو باہر نکال دیں آر ون جو ہے تو ہمارے پاس ایج رہ جائے گی P zero to P one تو کرتے ہم یہی ہیں to in order to derive a wait for graph from a resource allocation graph ٹھیک ہے اس کی ایگزامپل ابھی ہم دیکھ لیں گے in just a few minutes اچھا تو ہم مینٹین کرتے ہیں ویٹ فار گراف اور جب ہی کورسپونڈنگ ریسورس ایلوکیشن گراف میں کوئی ایسی ریکویسٹ آتی ہے کہ جس کو گرانٹ کرنے سے کورسپونڈنگ ویٹ فار گراف میں سائیکل بن جائے اس ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے سوری کہ وہ جب ریکویسٹ کو اسائن کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ الگودم رن کرتے ہیں ہم ایک کہ جو چیک کرتا ہے کہ ویٹ فار گراف میں سائیکل تو نہیں ہے اگر سائیکل ہے ویٹ فار گریف میں it means there's a deadlock ٹھیک ہے اچھا اب یہ میں ابھی بات کروں گا کہ how often you you run this algorithm to detect cycles in a wait for graph so once again you maintain a resource allocation graph you derive the wait for graph from this resource allocation graph اور periodically you run an algorithm whether wait for graph there is a cycle اگر سائیکل ہے تو it means there is a deadlock اگلی سلائڈ میں چلتے ہیں تو یہی میں نے بات کی ہے کہ ویٹ فار گراف جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں ریسورس ایلوکیشن گراف سے then you periodically run an algorithm to detect cycles in this graph اگر سائیکل ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دز اے ڈیڈ لاک نا how you handle these deadlocks I talk about that at the end of lecture ایک دوسری بات یہ کرنی تھی کہ یہ سائیکل فائنڈنگ جو ایلگودم ہے this is an expensive algorithm اس کی اگر بگ او نوٹیشن آپ کو یاد ہو تو this is of order and expensive algorithm تو آپ بہت زیادہ بھی اس کو رن نہیں کرنا چاہتے بیکاز اٹ ٹیکس ٹائم اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو ایک ایگزامپل ہے لیفٹ سائڈ پہ ریسورس ایلوکیشن گراف آپ کو دکھایا گیا ہے with five processes P one P two P three P four P five اور there are five resource types R one R two R three R four R five اور اس سے اگر ہم ریسورس ایلوکیشن گراف سے ویٹ فار گراف بنائیں تو آپ کو رائٹ right سائڈ پہ دکھایا گیا اور اس گراف کو اگر آپ دیکھیں کیئرفلی تو آپ دیکھیں گے کہ دیر از اے سائیکل ٹھیک ہے سائیکل کیسے بنتا ہے P one to P two to P three to P four and then back to P one تو یہ جو سائیکل بنتا ہے جب آپ سائیکل ڈٹیکشن ایلگودم رن کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ اس ویٹ فار گراف میں ایک سائیکل ہے and that will tell you کہ سسٹم میں ڈیڈ لاک ہے اچھا how often do you run this algorithm to detect cycles again اس کی بات میں ڈیٹیل میں اینڈ میں کروں گا جب ہم اگلا ایلگم بھی ڈسکس کر لیں گے ٹو ہینڈل سچویشن اور detect deadlocks in with resource types having multiple اچھا یہ تو بات ہم نے کر لی how we can detect cycles in systems with single instance resource types اب ہم بات اگلی سلائڈ میں شروع کر رہے ہیں فار ہینڈلنگ ڈیڈ لاک اچھا اگلی سلائڈ میں ہم بات کرتے ہیں detection of deadlocks in systems with multiple instance of resource types تو اس میں ڈیٹا اسٹرکچرس کی پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ کون کون سے ڈیٹا اسٹرکچرز یوز ہوں گے اس ایلگودم میں this algorithm by the is very similar to the bakery algorithm لیکن اس سے ڈفرنٹ ہے یہ right so it would look fairly similar but it is different اچھا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے available which is exactly like the available vector in the bakery algorithm I am sorry the banker's algorithm banker's algorithm میں اویلیبل ویکٹر کیا ہمیں بتاتا ہے کہ مختلف ریسورس ٹائپس ہیں لیٹ سے اے بی سی تو یہ ویکٹر اویلیبل کا بتاتا ہے کہ کتنے انسٹنس اے کے اویلیبل ہیں کتنے بی کے اویلیبل ہیں اور کتنے سی کے اویلیبل ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا available vector allocation is a matrix n by m matrix remember کہ ہمارے سسٹم میں این پروسیسز ہوں گے اور ایم ریسورس ٹائپس ہوں گے تو ایلوکیشن میٹرکس ہمیں بتائے گی کہ ہر پروسیس کو کتنے کتنے instance of various resource types allocate ہو چکے ہیں سو فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ allocation i comma j equal to k تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پروسیس پی سب آئے کو ایلوکیٹ ہو چکی ہیں k instance of resource type R j ٹھیک ہے just like in the banker's algorithm تو یہ ایلوکیشن میٹرکس کی بات ہوگی آخری جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ ہے ریکویسٹ میٹرکس اور یہ بھی ایک این بائی ایم میٹرکس ہے یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے ایک رو اس میٹرکس میں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کورسپونڈنگ پروسیس کی ریکویسٹ کیا ہے اس وقت ٹھیک ہے تو اگر ہم کہیں کہ request i comma j is equal to k then it means that P sub i has requested k instance of resource type اور سب جے اچھا یہ تو ہو گئے ڈیٹا اسٹرکچرز ہمارے اب دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ سے کہ یہ ایلگودم کرتا کیا ہے let me read through this and then I explain it step one is that let work and finish be vectors of length m and n respectively work to available vector اور پھر ہم رن کرتے ہیں یہ loop for i equal to one through n اور اس میں ہر اسٹیپ میں ہم کرتے ہیں کہ if allocation sub i is not zero then finish sub i is equal to false else finish sub i is equal to true یعنی ہم کہتے یہ ہیں کہ اگر کسی یعنی دو چیزیں اس میں ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم دو ڈیٹا اس میں ویریبل یوز کر رہے ہیں ورک جس کو ہم منیشلائز کر دیتے ہیں اویلیبل کے ساتھ just like we did it in the banker's algorithm اور پھر دوسرا ہمارا جو ایک ارے ہے وہ فنش کی ہے آف ٹائپ بولین جس طرح ہم نے اس کو یوز کیا تھا بینکرز ایلگم میں ایگزیکٹلی exactly اسی طرح ہم اس کو یہاں یوز کریں گے انیشلی اس کو ہم اس کی انیشلائزیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی پروسیس کو کوئی چیز ایلوکیٹ نہیں کی گئی اس وقت ٹھیک ہے اگر کسی پروسیس پیس آئی کی ایلوکیشن زیرو نہیں ہے let me see if it is not zero then we set the corresponding finish flag to false اگر کسی کی ایلوکیشن زیرو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کورسپونڈنگ فلیگ جو ہے فنش فلیگ اس کو ہم ٹرو پہ سیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک so remember now if some process has been allocated some resources then its flag finish flag is set to false otherwise it is set to true اچھا سیکنڈ اسٹیپ جو اگلی سلائڈ میں ہے کہ we find an index i such that so we try to find a process such that a finish sub i is equal to false یعنی یہ پروسیس ابھی اس کی ایکسیکیوشن ختم نہیں ہوئی and b request sub i is less than equal to work یعنی جو اس پروسیس نے جو ابھی تک اس کی ایکسیکیوشن بالکل ختم نہیں ہوئی اگر اس کی کوئی ریکویسٹ ہے تو it is less than equal to work ٹھیک ہے اچھا if we don't find any such process then we go to step four تو ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے کہ ورک کو انیشلائز کر دیا اویلیبل پہ فنش ارے کو ہم نے سیٹ کر دیا کہ اگر کسی پروسیس کی ایلوکیشن زیرو نہیں تو اس کو فالس کر دیا یعنی اس نے ابھی ایکسیکیوشن ختم نہیں کی اگر کسی کی ایلوکیشن زیرو ہے تو اس کو ہم نے کورسپونڈنگ فنش بیک ٹو کر دیا indicating this process is finished ٹھیک ہے پھر دوسرے اسٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پروسیس کی جو ریکویسٹ ہے اگر کوئی پروسیس ایسا ہے کہ جو ابھی ختم نہیں ہوا اس کو کارسپونڈنگ جو فنش فلیگ ہے وہ فالس ہے اور اس کی ریکویسٹ جو ہے it is less than equal to work یعنی اس کی ریکویسٹ اس وقت سیٹسفائی کی جا سکتی ہے from whatever is currently available تو ہم کیا کرتے ہیں اسٹیپ نمبر تین پہ چلے جاتے ہیں if you don't find any such process then we go to step four so let see what step number three is step three میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پروسیس ہے کہ جس کی request is less equal to what is available اس کا مطلب ہے کہ اس پروسیس کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے تو اگر اس پروسیس کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم سیٹسفائی کر دیں گے let see we satisfied right now پھر ہم کیا کریں گے اس کا جو ایلوکیشن ہے جو بھی اس کو ایلوکیٹ کیا گیا وہ ہم اس سے لے کے اویلیبل میں ڈال دیں گے یعنی ورک میں ڈال دیں گے تو وہی ہم کر رہے ہیں کہ ایسا پروسیس اگر مل جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو ہم اس کی ریکویسٹ کو گرانٹ کر کے جب وہ اپنی ایکسیکیوشن ختم کرتا ہے تو اس سے ایلوکیشن اس اس کا لے کے کو ورک میں ڈال دیا جائے گا so we update the work variable by adding allocation i to it پھر اس کا مطلب ہے کہ پروسیس آئے کا جو فنش فلیگ ہے وہ بھی ٹرو ہو جائے گا and then we go back to step two جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور کوئی ایسا پروسیس ہے کہ جو ابھی ختم اس کی ایکسیکیوشن ختم نہیں ہوئی اور اس کا جو ریکویسٹ ویکٹر ہے اٹ از لیس دین اور equal to what is available now یہ بھی اپڈیشن کے بعد سو وٹ از لیس دین اور اگر کوئی ایسا پروسیس مل جاتا ہے then we do the same with that process یعنی وی سیوم کہ اس کی ریکویسٹ گرانٹ کر کے جب وہ ایکسیکیوشن ختم کر لے گا اس کے جو ریسورسز ایلوکیٹ ہوئے ہیں will add them to work ٹھیک ہے اور اس کا اسٹیٹس جو ہے فنش کا وہ ٹرو کر دیں گے تو اس طرح ہم you know we go back to step two and so on and so until in step two we come to a conclusion that we I there don't find a process whose finish flag is not false اس کا مطلب ہے کہ سارے پروسیسز کا فنش فلیگ ٹرو ہو گیا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پروسیس کی جو ریکویسٹ ہے وہ it cannot be satisfied with what is available یعنی کوئی بھی ایسا پروسیس اب نہیں بچا ٹھیک ہے یہ دو صورت ہو سکتی ہے ایک صورت میں یہ ہے کہ سارے پروسیس کی ریکویسٹ سیٹسفائی کر چکے ہیں ہم by running through this algorithm اس لیے سارے کا ورک فلیگ جو ہیں جو فنش فلیگ ہیں وہ ٹرو ہو جائیں گے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سارے تو ٹرو نہیں ہیں فنش فلیگس لیکن کسی پروسیس کی ریکویسٹ اس وقت from whatever is available وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس صورت میں ہم کیا کریں گے اسٹیپ اسٹیپ فور فور پہ آ جائیں گے میں ہم کیا کر رہے ہیں we check a finish sub i i is false for some یعنی کوئی ایسا پروسیس بچ جاتا ہے کہ جس کا فنش فلیگ ابھی بھی فالس ہے یعنی اس کی ہم ایکسیکیوشن ختم نہیں کر سکیں گے بائی رننگ تھرو دس ایلگ تو then the system is in deadlock state یعنی سسٹم جو ہے وہ ڈیڈ لاک میں ہوگا اس وقت moreover if a sub i is false then P sub i is deadlocked یعنی اسٹیپ ٹو سے جب اسٹیپ فور میں آتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی فنش فلیگ ایسا ہے وچ از اسٹل فالس اگر کوئی ایسا ہمیں فنش فلیگ مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے لیٹ سے کہ فنش اب آئے از فالس تو اس کا مطلب کہ پروسیس آئے کو ہم we were not able to finish its you know fulfil its request and therefore we have a cycle we have a deadlock in the system اور یہ پی سب آئی اس میں انوالو ہے اس ڈیڈ لاک میں ٹھیک ہے so this is the basic algorithm what we are going to do now is take a sample system state and run this algorithm on that system state and see if the system is in a deadlock or not پھر ایک اور ایگزامپل دے لیں گے کہ جس میں ایک پروسیس کوئی ریسورسز ریکویسٹ کرتا ہے and we'll see the request is granted would that result in deadlock state or not ٹھیک ہے تو اگلے اب دیکھ لیتے ہیں ایک ایگزامپل آف ڈیٹیکشن ایلگودم کہ سسٹم اسٹیٹ ہم سپوز کرتے ہیں کہ سسٹم میں پانچ پروسیسز ہیں P zero through P four resource types ہیں اے بی سی جس میں سات انسٹنسز اے کے ہیں دو بی کے ہیں اور چھ سی کے اگلی سلائڈ میں میں نے دکھا دیا ہے ایک سسٹم اسٹیٹ یعنی process P zero through P four ہیں ان کی ایلوکیشن کیا ہے پی زیرو کا ایلوکیشن ویکٹر ہے زیرو ون زیرو میننگ کہ اس کو اس وقت ایک انسٹنس بی کا ایلوکیٹ کیا گیا ہے and no instance of A and C اور اس کی ریکویسٹ جو اس وقت ہے it doesn't have any request دوسرا پروسیس جو پی ون ہے اس کی کرنٹ ایلوکیشن ہے two zero zero which means کہ اس کو دو انسٹنس اے کے الوکیٹ کیے گئے ہیں and no instance of B and C اور اس کا جو ریکویسٹ ویکٹر ہے وہ ہے two zero two which means کہ اس کو اس وقت اس نے ریکویسٹ کی ہیں دو انسٹنس آف اے کے zero instance of B and two instance of C اور اسی طرح پی ٹو کا جو ایلوکیشن ویکٹر ہے وہ تھری زیرو ٹو ہے اور اس کا ریکویسٹ زیرو زیرو زیرو ہے پی تھری کا allocation vector two one one ہے اور اس کا request one zero zero and finally P four کا ایلوکیشن ویکٹر ہے زیرو زیرو ٹو اور اس کی ریکویسٹ ہے وہ بھی زیرو زیرو ٹو کی ہے اچھا اور آخری کالم جو ہے یا میٹرکس ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ورک ویکٹر ہے وہ زیرو زیرو زیرو ہے یعنی اس وقت سسٹم کے پاس کوئی ریسورسز اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کہا تھا کہ اے کے سات انسٹنس ہیں سسٹم کے پاس ٹوٹل بی کے دو ہیں اور سی کے پانچ ہیں تو اگر آپ دیکھیں ایلوکیشن میٹرکس کو تو اے کا کالم اگر ایڈ کریں تو یو گیٹ سیون بی کا کالم ایڈ کریں تو آپ کو دو ملے گا سم سی کا ایڈ کریں تو آپ کو سم فائیو ملے گا so therefore all of the instance of all of the resource types A B C have been already allocated and therefore what is currently available is zero zero zero اچھا اب ہم نے یہ الگودم چلانا ہے to detect deadlocks in the system ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا پروسیس ہے کہ جس کا ریکویسٹ جو ہے وہ لیس دین اور پی زیرو سے شروع کریں گے پی ون پہ جائیں گے P two and so and so forth then we'll wrap around and so P zero کی ریکویسٹ زیرو ہے which is less than or to work which is also zero and therefore P zero can be finished جب پی زیرو کو ہم ختم کر لیں گے اس کی ایکسیکیوشن کو تو جو بھی اس کو کرنٹلی ایلوکیٹ ہوا ہے which is zero one zero اس کو ورک میں ایڈ کر دیں گے اور نیچے فنش سیکوینس بھی میں لکھتا جا رہا ہوں کہ کس آرڈر میں پروسیسز کو ہم ایکسیکیوشن ان کی ختم کریں گے تو پی زیرو فنش سیکوینس میں ایڈ ہو جائے گا اور ورک اپ ڈیٹ ہو کے کیا ہو جائے گا zero one zero and this is what you see next on the screen ٹھیک ہے اب ورک آپ کا ہو گیا زیرو ون زیرو یعنی دس از واٹ از اویلیبل نا اب دیکھیں کہ ریکویسٹ پی ون کی سیٹسفائی کی جا سکتی ہے from what is available P one کی ریکویسٹ ہے ٹو زیرو ٹو کی and certainly we can't satisfied with zero one zero P two کو دیکھ لیں پی ٹو کی ریکویسٹ کیا ہے zero zero zero course we can satisfy this request یعنی اس کی کوئی ریکویسٹ بھی نہیں ہے and therefore P two جو ہے یہ اپنی ایکسیکیوشن کمپلیٹ کر لے گا from whatever it has been allocated اور جب یہ ایکسیکیوشن کمپلیٹ کر لے گا تو جو اس کا ایلوکیشن ویکٹر ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے ورک میں اور پی ٹو کو ہم فنش سیکوینس میں ڈال دیں گے تو نیا فنش سیکوینس کیا بن جائے گا P zero comma P two اور ورک کیا بن جائے گا تھری زیرو ٹو جو کہ پی ٹو کی الوکیشن ہے plus work which would give us three one two and this is what you see next on the screen ٹھیک ہے اچھا اب آپ کا جو نیا اویلیبل ہو گیا ویکٹر وہ تھری ون ٹو ہے اب دیکھیں کہ پی تھری کو ہم اس کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں جو کہ اس کا ریکویسٹ فیکٹر ہے one zero zero the answer is yes تو آپ کیا کریں گے پی تھری کو ہم فنش سیکوینس میں ڈال دیں گے نیا سیکوینس ہمارا بن جائے گا P zero P two P three اور اس کا جو ایلوکیشن ویکٹر ہے ٹو ون ون اس کو ایڈ کر دیں گے ورک ویکٹر میں which is three one two تو نیا ورک ویکٹر کیا بن جائے گا five two three and this is what you see next on the screen اب چلتے ہیں پی فور کی طرف جس کا ریکویسٹ ویکٹر ہے zero zero two work meaning what is currently available that vector is five two three zero zero two which is request for P four is less than five two three and therefore P four can be finished also تو کیا کریں گے پی فور کو آپ فنش سیکوینس میں ڈال دیں گے تو فنش سیکوینس اپڈیٹڈ کیا بن جائے گا P zero P two P three P four اور پی فور کا allocation vector which is zero zero two this would be added to work so the new work would be five two five and this is what you see next on the screen اچھا اب ہمارے سیکوینس میں کیا کیا پروسیس آ گئے P zero P two P three P four then we'll wrap around اب آپ یاد رکھیں کہ وہ فنش ہم نے ارے بھی رکھی تھی آف بولین پی ون کا جو ہے وہ فلیگ ٹرو ہو چکا ہوگا پی زیرو کا ٹرو ہو چکا ہوگا پی ون کا فلیگ ٹرو نہیں یعنی اس کو ابھی ہم سیکوینس میں نہیں لا سکے اب دیکھ لیتے ہیں کہ پی ون کا جو ریکویسٹ ویکٹر ہے which is two zero two is it less than equal to work the answer is yes so we can finish P ones is execution also by allocating it two zero two vector and then once it finish is we'll add it to the finish sequence تو اپ ڈیٹڈ فنش سیکوینس آپ کا کیا بنے گا P zero P two P three P four and P one اور جو اس کی ایلوکیشن ہو چکی ہے ٹو زیرو زیرو کی وہ واپس آ جائے گی ورک میں and updated work would be seven two five تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ with the given system state we can fulfil the request of all of the process in the system five in this case in the given order order important نہیں ہے واٹ از امپورٹنٹ از کہ ان کی ساروں کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے ون آفٹر دا ادر اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے سسٹم میں ڈیڈ لاک نہیں ہے اور یہ جو سیکوینس میں نے دیا ہے this is one possible sequence ہو سکتا ہے اس کے مختلف سیکوینس ہوں تو اگلی سلائڈ میں میں نے یہی دکھا دیا ہے کہ this is not a unique sequence again sequence is not important but just want to show you some other possible sequences orders in which processes request could be satisfied one after the other from whatever ever is available اچھا اب ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اگلی سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ example is what if P two request an additional instance of C ٹھیک ہے جب ایک ریکویسٹ کرتے ہیں suppose it is granted that instance تو جب یہ گرانٹ کر دیا جائے گا تو ریکویسٹ میٹرکس کیا بن جائے گی یہ میں نے آپ کو سلائڈ میں دکھا دی ہے اس میں چینج جو آئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ پی ٹو کا جو ریکویسٹ ویکٹر تھا پریویسلی یہ تھا زیرو زیرو زیرو اب کیونکہ اس کو سی کا ایک انسٹنس ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے سی کی ریکویسٹ آئی ہے sorry I sorry it has not been allocated but this is its request so P two's request is zero zero one تو ریکویسٹ میٹرکس جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے وہ پی زیرو کی ہے zero zero zero P two کا جو ویکٹر ہے وہ two zero two and so on and so forth اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ with this request matrix is there a dead lock in the system اچھا اس ڈیڈ لاک کو کیسے چیک کریں گے بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پچھلی اگزامپل میں کیا تھا by running the dead lock detection algorithm تو اس ایلگودم نے کیا کیا تھا کہ with whatever is available اس سے ایک ایک دفعہ دیکھا کہ پی زیرو کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے اگر سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب کہ پی ون جو ہے وہ فنش سوری پی زیرو جو ہے وہ فنش ہو جائے گا اور جو بھی اس کی ایلوکیشن ویکٹر ہے اس کو اویلیبل ویکٹر میں ایڈ کر دیں گے پھر دیکھیں گے کہ پی ون کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب پی ون کو بھی ہم اس کی ایکسیکیوشن کو بھی ختم کر سکتے ہیں اینڈ دیر جو پی ون کو ایلوکیٹ کیا گیا ہوگا P one is allocation vector that would be added to available اور چلتے جائیں گے اسی طرح until we are either able to finish all process in which case ان ساروں کا جو فنش فلیگ ہے وہ ٹرو ہو جائے گا یا کسی جگہ پہ آ کے ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ جتنا ویکٹر اویلیبل کا ہے whatever the available vector اس سے کسی پروسیس کی جو ریمیننگ پروسیسز رہ گئے ہیں کسی کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اب کیا ہوگا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ اسنیپ شاٹ کیا ہے اویلیبل ہمارے پاس کیا ہے جو ریکویسٹ ویکٹرس کے ہیں سارے پروسیس کے and then we'll run the detection on this given state اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ as was the case before کہ جو اویلیبل ہیں which is in the local variable work وہ زیرو ہیں اور نئی ریکویسٹ میٹرکس آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ کس پروسیس کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے ود زیرو اویلیبل تو پی زیرو سے شروع ہوں گے and will go on P zero کی ریکویسٹ زیرو ہے اس لیے اس ریکویسٹ کو تو ہم سیٹسفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی ریکویسٹ نہیں ہوگی it means P zero is going to finish its execution without requesting anything اور جب اس کی ایکسیکیوشن ختم ہو جائے گی تو اس کو میں فنش سیکوینس میں ڈال دوں گا اور اس کی جو ایلوکیشن ہے زیرو ون زیرو کی that vector is going to be add to work تو نیا فنش سیکوینس اور ورک ویکٹر کیا بن جائیں گے پی زیرو جو ہے فنش سیکوینس ہے اور ورک ویکٹر جو ہے ہے زیرو زیرو ون اب دیکھتے ہیں کہ پی ون کی ریکویسٹ ویکٹر کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے اس وقت the answer is no request vector ہے two zero two work vector ہے زیرو ون زیرو تو اس لیے پی ون کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا اب پی ٹو کو دیکھ لیتے ہیں پی ٹو کی کیا ہے زیرو زیرو ون اور یہ it is not less than equal to zero one zero which is the work vector again remember that these are not number these are not integer these are vectors تو اس لیے کیونکہ پی ٹو کو ایک انسٹنس چاہیے سی کا اور ہمارے پاس کوئی انسٹنس بھی سی کا نہیں ہے اس لیے P two's request can also not be met at this time P three کی دیکھ لیں اس کا اس کو چاہیے ایک انسٹنس اے کا ہمارے پاس نہیں ہے وہ انسٹنس اے کا اس لیے پی تھری کی ریکویسٹ کو بھی سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا similarly P four's request of zero zero two meaning its request for two instance of C can not be met either with whatever is available which is zero one zero تو اس صورت میں کیا ہوا جیسے میں نے اگلی سلائڈ میں کہا ہے کہ پی زیرو کی ریکویسٹ کو ہم سیٹسفائی کر دیں گے لیکن اس کے بعد کسی بھی پروسیس کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا واٹ ڈز اٹ مین اس کا مطلب یہ ہوگا کہ the system has detected is a dead lock in the system the the algorithm has detected is a dead lock in the system and in particular P one P two P three and P four are involved in the dead lock ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے دیکھ لیا کہ ملٹیپل انسٹنس جب ریسورس ٹائپس کے ہوں تو کس طرح ڈیڈ لاکس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے سسٹم میں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ remember this is a three step process dead lock detection and recovery let the dead locks occur detect dead locks and if you detect dead lock then recover from dead lock تو اب ہم بات شروع کریں گے ڈیڈ لاک ریکوری کی تو چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ کہ ریکوری میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دو دو چیزیں اس سے پہلے کہ ریکوری پہ جائیں یہ بات یہ کرنی ہے کہ ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن جو ہے اس کا الگ how often do you run it تو اس کے دو you know couple of three possibilities ایک تو یہ ہے کہ you run the dead lock detection every time a request for allocation can not be granted immediately یعنی جب بھی ایک ریکویسٹ آئے which you can not grant immediately you run the detection algorithm تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ سسٹم ڈیڈ لاک میں ہے یا نہیں but is going to be very expensive دوسری پاسبلٹی جو اگلے سلائڈ میں میں نے دکھائی ہے کہ رن اٹ پیریوڈیکلی جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد رن کر لیں پندرہ منٹ کے بعد گھنٹے کے بعد اینڈ سو آن یا you keep monitoring the C P U utilization and as soon as C P U utilization goes below perhaps lower water mark may be say thirty percent اور ٹوینٹی پرسینٹ اور forty percent then you run the detection algorithm کیونکہ ہوتا ہی ہے جب ڈیڈ لاکس ہو جائیں تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی پروسیس جو بھی پروسیسز ڈیڈ لاک میں انوالوڈ ہیں they are not doing any work right they are stuck تو سی پی یوٹیلائزیشن بھی کم ہو جائے گی اور آئی اور جو ڈیوائسز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن بھی کم ہو جائے گی تو اس صورت میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سی پی یوٹیلائزیشن کو مانیٹر کریں اور جب وہ ایک لوور واٹر مارک سے کم ہو جائے تو you run the detection algo to see if the system is in a deadlock ٹھیک ہے یہ دوسرا طریقہ ہو گیا کہ سی پی یوٹیلائزیشن کو مانیٹر کرتے رہیں اور پھر جب وہ ایک سرٹن پرسینٹیج سے کم ہو جائیں دین یو رن دا ڈیٹیکشن ایک تیسرا یہ ہے کہ یو رن دا ڈیٹیکشن ایک آربیٹریلی اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے جب آپ رن کریں it's not periodically but may be randomly you run it کہ ہو سکتا ہے جب آپ رن کریں تو آپ کو کئی سائیکل مل جائیں سسٹم میں ٹھیک ہے یو ڈیٹیکٹ کے بہت زیادہ سائیکلز ہیں سسٹم میں and you would not be able to find out as to which process has actually caused the deadlock پہلی جو ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ایک ریکویسٹ ایسی آئے کہ جس کو امیڈیٹلی سیٹسفائی نہ کیا جائے اس وقت اگر رن کریں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا پروسیس جو ریکویسٹنگ پروسیس ہے وہ ڈیڈ لاک کو کاز کرے گا and which process are involved in the deadlock in the arbitrary case we are not going to be able find that out ٹھیک ہے normally algorithm is periodically run اور بیسڈ آن سی پی یوٹیلائزیشن اچھا اب ہم بات شروع کرتے ہیں ریکوری فرام ڈیڈ لاک کہ ڈیڈ لاک آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا اب آپ کیا کریں گے کہ اس سے ریکور کریں گے تو اس کے بیسیکلی دو طریقے ہیں ایک ہے کہ پروسیس ٹرمینیشن اور دوسرا ہے ریسورس پریمپشن ٹھیک ہے پروسیس ٹرمینیشن میں کیا ہے کہ you what all deadlock processes you اب deadlock processes one by one aborting all of the deadlock processes اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے پروسیسز ڈیڈ لاک میں ہیں سب کو ٹرمینیٹ کر دیں in a Unix system for example you recall we talk about the kill command اس کو یوز کر کے آپ سارے پروسیسز ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں if you the system it be اچھا اس میں اس میں پرابلم کیا ہے کہ پروسیسز نے جتنی پروگرس کی ہے اس میں کافی وقت لگا ہوگا وہ وقت سارا ضائع جائے گا and those processes would have to be rerun تو دوسرا پھر یہ طریقہ ہے کہ ایک ایک کر کے ٹرمنیٹ کریں لیکن اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروسیس کو آپ نے ٹرمنیٹ کیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن پھر رن کریں اور دیکھیں کہ اب سسٹم ڈیڈ لاک سے باہر آیا یا نہیں ٹھیک ہے تو this is going to be a huge cost کہ ہر اسٹیپ کے بعد آپ ڈیٹیکشن الگ رن کر رہے ہیں which is of order M two N square جگہ اگر کتاب میں آپ دیکھیں I don't want to get the complexity part ٹھیک ہے but these are the two ways you using using the process termination technique you can I the of all of the all the in a lock یا ایک ایک کر کے بٹ ایک ایک کر کے کریں گے تو ہر پروسیس جو آپ نے ٹرمنیٹ کیا اس کے بعد ڈیٹیکشن ایک دم پھر رن کریں گے اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں تو ایک ایشو پروسیس ٹرمینیشن میں یہ ہے when you them one one by کہ کس طرح ایک وکٹم پروسیس آپ چوز کریں گے اس میں کئی ایشوز آ جاتے ہیں کرائٹیریا جو ہو سکتا ہے کہ پرائرٹی پروسیس کی دیکھ لیں کہ لوور پرائرٹی والا پروسیس جو ہے پرابلی ٹرمینیٹ کر دیں یا ایک پروسیس کتنی دیر رن کر چکا ہے مے بی ایک پروسیس جو بہت زیادہ دیر رن کر چکا ہے اس کو آپ نہ ٹرمینیٹ کرنا چاہیں because it has run for a long time and perhaps it needs just little bit more time and then it's going to finish its execution تو ٹرمینیٹ اس پروسیس کو کریں جو تھوڑی دیر کے لیے رن کیا پر ہیپس اور کرائٹیریا یہ ہو سکتا ہے کہ ریسورسز ایک پروسیس نے کتنے یوز کر لیے ہیں یا کتنے ریسورسز ایک پروسیس کو اور چاہیے یا کتنے پروسیسز اور ٹرمینیٹ کرنے پڑیں گے اگر اس پروسیس کو ایک پروسیس کو آپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں یا پرہیپس کہ آپ انٹریکٹیو پروسیس کو ٹرمینیٹ کر دیں اور بیچ کو نہ کریں کیونکہ بیچ نے پر ہیپس کافی کام کر لیا ہے and you don't want to terminate it but these are various that can be use to choose a process you have to terminate processes one by one اچھا ریسورس کہ ہم ایک جو ریسورس جو ہے نا ایک پروسیس آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس سے کچھ ریسورسز لے لیتے ہیں جب آپ لے لیتے ہیں تو جو دوسرے پروسیس جو کہ ریکویسٹ جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کو آپ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں therefore you bring the system out of deadlock تو اس میں تین ایشوز ہیں سلیکٹنگ اے وکٹم کہ کس پروسیس کو آپ چوز کریں گے جس کے ریسورسز آپ لے لیں گے اور کسی اور پروسیس کو دے دیں گے which is also involved in the deadlock تاکہ ڈیڈ لاک بریک ہو جائے دوسرا ایشو ہے رول بیک یعنی ایک پروسیس کو آپ وکٹم چوز کرتے ہیں تو اس کو آپ نے رول بیک اس سے آپ ریسورسز جب لے لیں گے کچھ تو وہ پروسیس اسی جگہ سے ایکسیکیوشن اپنی نہیں شروع کر سکے گا so you have to roll it back to a time when it did not have this resource which is being preempted نا مے بی اس نے کوئی فائل اپڈیٹ کر دی تھی یعنی فائل کو اپڈیٹ کر رہا ہے تو اس نے کچھ اپ ڈیٹ کر دی ہے اب اس سے اگر آپ یہ فائل لے لیں گے تو یہ اسی جگہ سے تو شروع نہیں کر سکے آپ نے ایکسکیوشن سو یہ رول بیک کا ایشو ہے and then you restart the process from that state تیسرا ایشو یہ ہے کہ اسٹارویشن کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس بار بار select as a victim select ہو جائے اور اس کے ریسورسز کچھ لے لیے جائیں تو کرنا ہم نے ہے کہ جب جو کاسٹ ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ایک پروسیس کو ٹرمنیٹ کرنے کی کتنی کاسٹ ہوگی تو اس میں رول بیک کا ایشو جو ہے وہ آپ ایڈ کر دیں کہ کتنی دفعہ ایک پروسیس کو رول بیک کیا گیا and then you don't choose a process as a victim regardless کے کون سے اس نے ریسورس ایلوکیٹ کی ہوں اس کو اس وقت کیونکہ اس کو بہت دفعہ رول بیک کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے اسٹار بھی ہوتا رہے تو اس لیے یہ فیکٹر بھی آپ وکٹم سلیکشن میں انکلوڈ کر سکتے ہیں so and these are the three main issues need which need to be addressed when you are using the technique of resource preemption again selecting a victim کے کون سا پروسیس سلیکٹ کریں جس سے ریسورسز لے لیے جائیں رول بیک کے پروسیس کو ایسی اسٹیٹ پہ لے جائیں جہاں سے یہ ایکسیکیوشن شروع کر سکے اور اسٹارویشن کا خیال رکھنا ہے کہ پروسیس اسٹار نہ ہو جائیں اچھا اب ہم نے ڈسکشن ختم کر لی ہے ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اور ریکوری کی بھی تو سارے ایشوز جو ہیں ڈیڈ لاکس کے وہ ہم نے ایڈریس کر لیے ہیں and this is the end of chapter eight اب میں جلدی سے ریویو کرنا چاہتا ہوں کہ چیپٹر ایٹ میں ہم نے جسٹ ٹو کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ڈیڈ لاک کی کیا کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں تو ڈیڈ لاکس میں ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاکس ہوتے کیا ہیں ڈیڈ لاک ڈیڈ لاکس کو کریکٹرائز کیسے کیا جا سکتا ہے یعنی وہ چار کنڈیشنز ہم نے دیکھی which must hold true for a deadlock to be present in a system اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاکس کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے اس میں ہم نے کہا تین ٹیکنیکس ہیں ڈیڈ لاک پروینشن جس میں وی جسٹ میک شیور کہ at least one of these four required conditions does not hold deadlock avoidance جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر پروسیس ایک الگودم کو بتا دیتا ہے کہ کتنے مجھے ریسورسز چاہیے ہوں گے پاسبلی ڈیورنگ مائی ایکسیکیوشن اور وہ ایلگودم انشور کرتا ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے اس کو اوائڈ کر دیا جائے ڈیڈ لاک کو اکر نہ کرنے دیا جائے اور اس میں ہم نے بینکرز ایلگودم کی ایگزامپل لی to handle to avoid deadlocks in systems with resource types having multiple instances ٹھیک ہے یعنی کوئی جب ریکویسٹ آتی ہے تو دا ایلگم میکس شیور کہ اگر اس کو گرانٹ کر دیا جائے تو سارے پروسیسز کسی آرڈر میں اپنی ایکسیکیوشن ختم کر لیں گے اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ ریکویسٹ گرانٹ نہیں کی جاتی ہے دا ریکویسٹنگ پروسیس ویٹس یہ اوائڈنس ہو گئی آخر میں ہم نے ٹیکنیک ڈسکس کی deadlock detection and recovery کی اس میں ہم نے کہا کہ سنگل انسٹنسز ہوں تو اس میں ہم ویٹ فار گریف کو مینٹین کرتے ہیں and we run the detection which simply detects whether cycles in wait for graph اگر سائیکلز ہوں تو it means a deadlock multiple instance resource types اگر ہوں کسی سسٹم میں تو اس میں جو ہم نے ابھی الگودم ڈسکس کیا جو کہ it's similar to the banker's algorithm کرتے صرف یہ ہیں کہ جتنے بھی پروسیس سسٹم میں ہیں ان کی جو ریکویسٹ ویکٹرز ہیں we see if we can satisfy the request one by one from whatever is available ایک پروسیس کی ریکویسٹ اگر سیٹسفائی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں اور جو اس کو ایلوکیٹ کیا گیا ہوگا وہ اویلیبل میں ایڈ کر دیں گے and then will save some other processes request can be satisfied with whatever is available now اس طرح اگر سارے پروسیس کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم ڈیڈ لاک میں نہیں ہے اگر کوئی بھی پروسیس ایسا رہ جاتا ہے کہ جس کی ریکویسٹ کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ ڈیڈ لاک ہوگا لیکن یہ کوئی بھی میں نے کہہ دیا لیکن ایٹ لیسٹ دو پروسیس ہوں گے کیونکہ سائیکل تو ہونا ضروری ہے نا تو یہ پھر ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل انسٹنس کے کیسے ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے اور فائنلی ہم نے کہا کہ جب ایک دفعہ ڈیٹیکٹ کر لیا ڈیڈ لاک تو اس کے بعد ریکوری کیسے کریں گے تو اس میں ہم نے کہا کہ یا تو پروسیس ٹرمنیشن کر لیں ٹرمنیٹ آل دا پروسیسز اور terminate them one by one لیکن اگر ون بائی ون کریں گے تو ہر اسٹیپ پہ آپ نے ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن ایلگودم چلانا ہے to see if the system is out of deadlock تو یہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریسورس پریمپشن کر لی جائے کہ کسی پروسیس کو چوز کیا جائے from among the processes involved in deadlock اور اس کے ریسورسز کچھ لے لیے جائیں اور وہ دے دیے جائیں جو پروسیز ویٹ کر رہے ہیں ریسورسز کے لیے also among the processes involved in the deadlock اس میں ہم نے دیکھا کہ تین ایشوز ہیں کہ کس کو وکٹم چوز کیا جائے جب ایک پروسیس سے کوئی ریسورس لے لیا جائے گا تو it has to go back in time to a did not have this resource اس کو ہم کہتے ہیں رول بیک تیسرا ایشو ہے کہ you just want to make sure کہ ایک ہی پروسیس بار بار وکٹم چوز نہ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹارویشن تو اس کو اوائڈ کرنے so this is all about deadlocks in computer systems اگلی دفعہ سے ہم شروع کریں گے بڑا interesting topic of memory management اس کے بعد virtual memory and so on so starting next time will discuss memory management in chapter nine all that until next time السلام علیکم